تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں Islamic circle of Australia and New Zealand جانب سے آپ کو اس کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں اس کورس میں ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکیں یہ تعلق ہی ہماری زندگی کا اصل سرمایہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن آخرت کے دن ہمارے لیے یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا اگر ہم نے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہوگا اگر ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی اگر ہم نے اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بنانے کی کوشش کی ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے حق میں سفارش کرے گا لیکن اگر ہم نے اس کو ابینڈن کر کے رکھا ہوگا ایک چھوڑی ہوئی چیز بنایا ہوا ہوگا مہجورہ ایک چھوڑی ہوئی چیز بنا کے رکھا ہوگا تو یہ قرآن آخرت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے بچائے اور اس پیاری کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہی ہمارے اس کورس کا مقصد ہے اسی مقصد کے لیے ہم نے یہ دورہ قرآن آرگنائز کیا ہے دورہ قرآن نارملی رمضان کے مہینے میں ڈیلیور کیا جاتا ہے اور ایک ہی مہینے میں پورا قرآن ترجمے اور مختصر تفسیر کے ساتھ کمپلیٹ کیا جاتا ہے اس میں روزانہ تین سے چار گھنٹے صرف ہوتے ہیں لیکن کیونکہ بہت سارے لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر یہ ٹائم نہیں نکال پاتے اس لیے ہم نے اس دورہ قرآن کو ایک مہینے کی بجائے تین مہینے پر پھیلا دیا ہے اس طرح روزانہ کے دو سے تین گھنٹے نکالنے کی بجائے آپ سے دن کا صرف آدھا گھنٹہ مطلوب ہے اس سے بہت زیادہ ٹائم ہم بہت ساری چیزوں پر لگا دیتے ہیں لیکن اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اگر ہم یہ وقت نکالیں صرف آدھا گھنٹہ تو انشاءاللہ یہ ہماری دنیا اور آخرت میں ایک واضح تبدیلی لے کے آئے گا ہماری زندگی کی کایا پلٹ دے گا ہماری زندگی کا رخ موڑ دے گا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے سرو کر سکیں اس آدھے گھنٹے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے ایک ڈیڈیکیٹڈ ہاف آور نہ نکال سکیں اگر کسی وجہ سے یہ ٹائم میسر نہ ہو تو چاہے آپ کھانا پکا رہے ہوں چاہے آپ گاڑی چلا رہے ہوں یا کوئی اور کام کر رہے ہوں اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ ٹائم نکال لیں وہ سب سے بہتر ہے لیکن اگر نہیں نکال سکتے تو پھر بھی ہماری درخواست ہوگی کہ لیکچر کو چھوڑیں نہیں کوئی کام کر رہے ہوں ساتھ لگا لیں گاڑی چلاتے ہوئے سن لیں کھانا پکاتے ہوئے سن لیں کوئی اور کام کر رہے ہیں تو سن لیں لیکن پلیز روزانہ کا یہ آدھا گھنٹہ ضرور نکالیے میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے روزانہ کا یہ آدھا گھنٹہ اللہ کے دین کے لیے نکالا اس کتاب کو سمجھنے کے لیے نکالا تو یہ کتاب ہماری زندگی کا رخ پھیر دے گی یہ کتاب ہماری زندگی کی ڈائریکشن کو چینج کر کے رکھ دے گی تو آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ یہ ٹائم ضرور نکالیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب یسر ولا تو عصر و تمم بالخیر اللہ make it easy for us اے اللہ اس کو ہمارے لیے آسان فرما اس کو ہمارے لیے آسان بنا اور اس کو ہمارے لیے مشکل نہ بنا وہ تھم بالخیر اور اس کو خیر سے ہمارے اختتام تک لے کے جانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک جس کتاب کو سمجھنے کا ہم نے عہد کیا ہے صرف تین مہینے میں ہم اس کو سمجھنے کے لیے ایک پروگریس کر سکتے ہیں ایک جرنی کا آغاز کر رہے ہیں تو یا اللہ ہمیں اس کو آخر تک لے کے جانے کی توفیق عطا فرما صرف تین مہینے اور دن کا صرف آدھا گھنٹہ تیس سے پینتالیس منٹ یا اللہ اس ایفرٹ کو قبول فرما اور اس میں ہمیں استقامت عطا فرما اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس کورس کے فارمیٹ کی اس کورس کا فارمیٹ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ روزانہ آدھے گھنٹے کا ایک لیکچر واٹس ایپ گروپ پہ شیئر کیا جائے گا تمام گروپس پہ پانچ الحمدللہ ہمارے پاس پانچ گروپس ہیں بردرس کے اور پانچ گروپس ہیں سسٹرس کے تمام گروپس پہ ایک ہی لیکچر سینڈ کیا جائے گا اور وہ دن میں آپ کسی بھی ٹائم سن سکتے ہیں وہ آڈیو لیکچر دن میں اپنی کنوینئنس کے مطابق اپنے آرام کے مطابق آپ کسی وقت بھی سن سکتے ہیں مہینے بعد انشاءاللہ کورس کا کوئز ہوگا جو کہ آپشنل ہے لیکن جو بہنیں اور بھائی اس کو اس کو اٹینڈ کرنا چاہیں اور اس میں پاسنگ مارکس حاصل کریں انشاءاللہ انہیں Islamic circle of Australia and New Zealand Australian Islamic library کی طرف سے ایک الیکٹرانک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا ہم امید کرتے ہیں کہ کورس آپ کے لیے اور ہمارے لیے بینیفیشیل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کورس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اللہ تعالیٰ اس کورس کو ہمارے لیے اس دن کا نور بنائے جس دن ہمیں اس نور کی تلاش ہوگی اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کل سے کریں گے اور پہلا ہمارا اس حوالے سے لیکچر ہوگا استقبال رمضان کے متعلق جس میں ہم سنیں گے کہ ہم رمضان کے مہینے کا بہترین استعمال کیسے کر سکتے ہیں یہ مبارک گھڑیاں جن میں نیکی کو اللہ تعالیٰ کئی گنا ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اس کا ہم بہترین استعمال کس طریقے سے کریں انشاءاللہ یہ سنیں گے ہم کل کے لیکچر میں اس کے بعد کا ایک لیکچر ہوگا قرآن کے تعارف کے حوالے سے اور پھر انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ سے اپنی وہ جرنی شروع کریں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ ناس پر ختم ہوگی تین مہینے کے دوران اللہ تعالیٰ اس ایفرٹ کو قبول فرمائے وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و علیہ و صحب ہی اجمین یا الرحم الحمین الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله